وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا وہ مکمل طور پہ اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی وہ دراز قد تھا رنگ صاف اور آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا اسمارٹ نوجوان تھا حیاء نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پسل گیا اب اس کی انگلیاں سامنے تھی جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا خدیجہ قدرے فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی پنکی اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے باواز بلند پکارا وہ اپنی بہن کے سم دیکھ رہا تھا اس نے شاید سنا ہی نہیں البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی پنکی اس نے ذرا زور سے پکارا کم عمر لڑکی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تاکوں میں اس طرف دیکھنے لگی ان دونوں کے رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تھا تو دوسرا حصہ گہرا ساولا پنکی ڈالی کہاں ہے وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا الجھ سا گیا سوری میں نے پوچھا ڈالی کہاں ہے کون میں سمجھا نہیں وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا اگر آپ کے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں ڈالی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پہ بھیک مانگ رہے تھے پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا نہیں اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی آنکھوں میں غصہ در آیا تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے نا مجھے یاد ہے مسٹر آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چوکی خدیجہ بہت پر اعتماد اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارت سے ملی آپ کا دماغ خراب ہے اپنی بہن کو سمجھائیں میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے لڑکی بھڑک کر بولی شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے تعارف مائی فٹ جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ بنا دیکھا تھا میں ابھی دس اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے عجیب خاتون ہیں آپ خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے سر میڈم شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں دوسرے کسٹمر ڈسٹرب اوہ میجر صاحب اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا بہت معذرت سر اور آپ محترمہ وہ حیا کی طرف مڑا آپ پلیز شور نہ کریں اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں حیا کے تو تلووں پہ لگی سر پہ بھجی آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے احمد بھائی چلیں ہم ہی چلتے ہیں ان کا تو دماغ خراب ہے لڑکی نے خوگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا حیا نے چوک کر اسے دیکھا احمد بھائی میجر صاحب تو کیا وہ توبہ ہیں ان آج کل کی لڑکیوں کی والدہ صاحب مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں وہ لب بھیچے کھڑی انہیں جاتے دیکھتے گئی اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا اس سے پہلے کہ یہ ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں ڈی جی نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چوکی پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا تھینک یو ڈی جے اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا ڈی جے بے ساختہ ہنس دی مجھے پتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتی آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی مگر ڈی جے میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا حیا آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو پتہ نہیں اس نے بیزاری سے شانے اچکائے چلو چلتے ہیں وہ آگے بڑھ گئی اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا اٹھائیس جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا پھر اسی ٹکٹ پہ اسے پانچ فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے ورنہ ان کا استعمال کر لیتی خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے سو وہ میل چیک کر لے تائف فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اسے آتا دیکھ کر آ گئی تایا کی یاد انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا جی وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی ورنہ اس روز کی تائی کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چپتی تھیں فلائٹ کب ہے وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے پانچ فروری کو ہم اپنا خیال رکھنا ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی آخری فکرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا حیا کڑواہٹ گھل گئی جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سوانی میں سختی سے حرام تھا شکر ارم کمرے میں نہیں تھی باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی وہ بے دلی سے اس پہ بیٹھ گئی ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا دفتن سیل فون کی گھنٹی بچی حیا چوکی ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا اس نے گردن جھکا کر دیکھا سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا حیا سلیمان وہ بھی یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ ایک دو بٹن دبائے پیغام لمحے بھر بعد ہی کھل گیا میں کال کر لوں صبح سے بات نہیں ہوئی اب مزید انتظار انتظار نہیں کر سکتا یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان رپلائی اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پہ الٹا کر کے رکھ دیا ایک لمحے میں اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا ارم تایا فرقان کی اسکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی حیا کو جیسے یاد آیا وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی وہ اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا مگر جاتے جاتے ایک طنز و استضاء بری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی اس نے بے اختیار سوچا تھا اور تب وہ ایسے ہی سوچتی تھی سبانجی یونیورسٹی نے اسے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑتی صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے موزے کا خیز جواب بھیجنے لگی کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی بالکل بھی نہیں اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں بالکل کرتی ہوں ڈرنک کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہوں آپ کس قسم کی طبیعت کے مالک ہیں سخت جھگڑا لو اور خون وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی جب صفحہ صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پور کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی اس فارم کو جمع کرانے کا اسے قطان کو ارادہ نہ تھا مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ ہم آپ کا ڈارم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی لانت ہو تم سب پر وہ جھنجلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا فارم سبانچی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلے ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیس اور بکھری اشیاء پہ ڈالی پھر کچھ سوچ کر باہر آئی لاؤنج خالی تھا ہایا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحہ پلٹنے لگی ایس کے صفحے پہ چار ستور میں سبھی پپو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہ کر کے مٹھی میں دبا لیا ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی وہ واپس بیٹھ پہ آ کے بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا National Response Centre for cyber crime اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں یہ email cyber crime cell سے کو اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیکس آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر گھر کا پتہ شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کے بھیجنے تھے یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا سو تمام تفصیلات ضروری تھیں وہ یک اس فارم کو دیکھی گئی اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال وہ میجر احمد کا آفس وہ سب کیا تھا کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا کیا وہ واقعی اصلی میجر تھا یا مگر اس کے پاس کوئی اور کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کے طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا ایئرپورٹ پہ ڈی جے بری طرح رو رہی تھی اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی پھر عاجز سے ہو کر قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ موفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا بس آج آخری روز تھا پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی بنا روک ٹوک بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈاٹ کے خوف سے اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح پانچ فروری کی صبح چار بجے کی تھی کتنا روتی ہے یہ تم خیال رکھنا ہے اس کا سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں ایو ہی سامان گم ہو جائیں گے ہتیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا وہ سارا رونا بھول گئی تھی ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ دینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی اڑ گئی ہرگز نہیں ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا نا پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈیجے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ کے ساتھ کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے حیا بے اختیار ہنس دی اسے اچھی لگی تھی فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی تین نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو درمیانی نشست خالی تھی کیا ہی مزہ آ جائے اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سے لڑکا آ کر ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹو پیس میں بے حد پھنسے پھنسے سے لگ رہے تھے اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے حیا ذرا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں شیخ عثمان شبیر اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے نائس بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا میں ترکی سے آیا ہوں دراصل وہی رہائش پذیر ہوں میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں ہیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا نے عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامنے کی تلاش تھی وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شدید متلی محسوس کر رہی تھی وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے ساڑھے چار بج رہے تھے اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی ان سب پہ ان صاحب کی المناک داستان جو مختصر کچھ ایسی تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصے تیس سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے کیونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا وہ بیٹا جا پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا سو اس صورتحال کو سوارنے کے لیے انہوں نے رہائش پذیر اپنی سے اس کا رشتہ طے کر دیا جس پہ آٹھویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے جبیرہ آلو وتھ سبس کٹلس پنیر جل فریزی سادہ پراٹھا تیکھی بریانی سیادیت سمک وغیرہ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور درگ لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب زب جب نے ہتھیار ڈال دیے بہت بہتر بتائیے وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی پہلے تو سیادیت سمک منگواتے ہیں یہ روایتی ترک چاول ہیں سفید مچھلی فرائڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ مشروم اینڈ چیز آملیٹ جبیر آلو وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا کھانے کی خوشبو سونگ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے ڈی جے بے مشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا بمشکل چک کر انہوں نے برتن پرے کر دیے عثمان شبیر ابھی تک پوری دلجمی سے کھا رہے تھے عجیب سے خوشبوئیں اس کے نتروں میں گھس رہی تھی اگر یہی ترک فوٹ تھا تو اسے لگا ترکی میں پانچ ماہ وہ بھوکی رہے گی جی- ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی اسلام آباد سے وہ پورے ڈھائی گھنٹے بعد انہیں ابو زہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول زہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی کٹاؤ میں دکھائی دینے لگا تھا زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی وہ محف سی یک ٹک وہ منظر دیکھے گئی ابو زہبی ائرپورٹ پہ انہوں نے ٹرمینل تھری پہ لینڈ کیا تھا استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل ون سے پکڑنی تھی مگر پہلے گھر فون کرنا تھا وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارٹ خریدنے گئی پانچ یوروز کا اتصال کا کارٹ خریدا اور فون بوت کی طرف بھاگی قطار میں فون بوت لگے تھے حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے ہیا اس بندے کو دیکھو جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو ڈی جے ڈی جے کوہنی ماری تو ہیا نے پلٹ کر دیکھا چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا ہیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پہ جا پہنچی وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں میں اسے ڈال نہیں پا رہی حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا وہ وہ چوک کر پلٹا سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں اور قد کا حبشی تھا اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلے پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی تب ہی رخ موڑ گیا وہ دونوں اسی طرح کھڑے اسے دیکھتی رہی ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب وہ فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا ڈی جی تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر شریعہ اینڈ لو کے پانچ برسوں نہایا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے ایل ایل بی کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجہ اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے میں استنبول آ رہا ہوں وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر کر دوں گا پیسوں کا انتظام کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرائے کرو جاہل عورت تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی ہاں میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا ایک جگہ اور بات کی ہے میں نے اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا اچھا فون رکھ رہا ہوں مرحبا اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا سوری گرلس بمشکل چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے اب ان کا کارڈ ڈالنے لگا پہلے ہی کوشش کامیاب ہو گئی وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی لیجئے سیاہ فام نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا بس ایک ایک منٹ کی کال کریں گے حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی سلیمان صاحب نے پہلے ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا وہ چپ ہوئی کہ نہیں توبہ کتنا روتی ہے جی جی ابا جی وہ چپ ہو گئی ہے پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا ڈی جے نے بھی وہ مشکل ایک ہی منٹ گھر پہ بات کی بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو وہ مشکل ایک یورو استعمال ہوا باقی چار یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا دونوں اپنی اجلت اور کنجوسی میں خوب کیا زہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا اب انہیں اپنا سامان لینا تھا وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے ہر ٹائرز پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے انہیں قطر نیلم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کہاں تلاش ہیں وہ دونوں بدہواسی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں ڈی جے کا تھوڑی دیر میں سانس پھول گیا کبھی حیا کو ایک جگہ سے اپنا سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے وہ ایک طرف دوڑتی مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈے ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اب سچ بولنے کا وقت تھا ڈی جے مجھے سچ میں سمجھ میں نہیں آ رہی میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا پھر اپنی ہتیلی اس کے سامنے پھیلائی ہاتھ مارو میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں ہائے نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی کافی دیر بعد ان کو ٹائر کی لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا فہرست دیکھ کے دو منٹ میں ہی اپنے مطلوبہ ٹائر مل گیا سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ و غرور بلائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی اپنے بیگ کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھے ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے ٹرمینل ون سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھی تھے اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے کون ہو کہاں سے آئی ہو کیوں آئی ہو ترکی میں کدھر جانا ہے کیوں جانا ہے سبان جی سبان جی یونیورسٹی انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا سبان جی اس سے آگے خاتون نے قدر ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیاء کو سمجھ نہ آئے جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدری گڑ بڑا کر واپس رکھ پھیر گئیں آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیاء نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا کچھ نہیں تم بتاؤ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں اکیلے نہیں ہیں ہم پورا گروپ ہے ہم دو اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو دو روز قبل روانہ ہو چکے ہیں مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں خیر اب اکیلے جا رہی ہو تو خیال رکھنا اور پھر ان کا آواز شروع ہو گیا نماز پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو پردہ کیا کرو سچ بولا کرو اللہ سے ڈرو غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی وہ اچانک یاد آ گئی حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا وہ دوپہر دو بجے کھڑکی کے اس پار نیچے بہت نیچے اور پرفسوم منظر پھیلنے لگا مرمرہ کا سمندر اور اوپر بادل اور برف یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا یہ رکھ لو پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردست عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا اس پہ میرے گھر سیل اور آفس کے نمبر لکھے ہیں کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسچینج میں ڈائل کرنا وہ ہے چودہ کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش چودہ اگست ہے رکھ لو ضرورت پڑ سکتی ہے عثمان شبیر سے بمشکل مشکل جان چھوٹ رہی تھی ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا پھر بھی ان کے پہ اس نے اپنی سنہری پاؤس میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا پتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو دو خطوں کو باہم ملاتا تھا یورپ اور ایشیا استنبول کے دو حصے تھے ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے رومی فارم ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی وہ دو لڑکے تھے احمد اور چغتائی چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا آیا ڈی جی, جی نے سرگوشی کی تھی السلام علیکم وہ بہت گرم جوشی اور احمد احترام سے ملے چوتائی نے ان سے بیگس لے لیے آئیے باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے چوتائی برادرس پانی پلا دیں پلیز بہت پیاس لگی ہے حیا کی طرح ڈی جے بھی بہت پیاسی تھی نے سر میں لایا اور احمد کے ساتھ سامان لگا پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے بے حد مہمان نواز قوم کے سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی کبھی امکان یہ تھا کہ چوتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا باہر نکلنے سے قبر انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی ایک لیرا پاکستانی پچپن روپے کا تھا اور ایک یورو ایک سو پچیس روپے کا fifty five one twenty five fifty five one twenty five D G lab currency کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گناہ سرد ہوا چل رہی تھی حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے وہ ٹھٹرنے لگی تھی ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا دونوں لڑکے سرمئی رنگ کے ہائیس میں بیگس رکھتے رکھتے ہاپ گئے تھے آپ واقعی صرف پانچ ماہ کے لیے آئی ہیں چکتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتر ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں اس سے اس کا ترکی کا قیام اچھا گزرتا ہے احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی مگر ہایا یہ تو توہم پرستی اور شرک اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے احمد کو ٹوٹی پوٹی انگریزی آتی تھی سو وہ سارا رستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر گئی وہ جو امریکی فلموں والی بلند بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں وہ واقعی یورپ تھا دکانوں کے چمکتے شیشے صاف سڑکیں مغربی لباس میں پھرتے لوگ دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو عجیب بات یہ تھی کہ اس سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹ میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی خدا کرے آج رات برف نہ پڑے نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف برف زار پہ ڈالی ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے احمد نے تائید کی حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں نہ پڑے خود تو برف باری دیکھ دیکھ کے چکے ہیں ہمیں تو دیکھنے اللہ کرے رات برف ضرور پڑے آمین آمین اور نے دل میں اس کی تائید کی ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا دونوں حصوں کو عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا دو خطوں کا ملاپ دو تہذیبوں کا سنگم مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوس فورس کا سمندر کہا جاتا ہے اس پل کا نام بھی بوس فورس برج ہے احمد بتانے لگا مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے کہ جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے پھر پل عبور کرنے کا مقصد قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا ہم نے پل عبور نہیں کرنا اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کے جانا ہے چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل سے پیسے گزرا ہوگا کتنی ہی دفعہ اس نے بوس فورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس برف جمی ہوگی یا مرمرہ کے پانیوں کا جوش ہوگا اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرہ کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی اس کی رنگت استمبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجل بادلوں کے مانند سرمئی تھی وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی رحمت پیچھے پیچھے رحمت پیچھے کھڑی ہائس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے تھے وعلیکم السلام حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا میرا نام حال نور ہے میرا تعلق رومی فارم سے ہے میں سبانجی میں مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی بہت معذرت اس نے کار واپس موڑ دی تھی حیا سلیمان خدیجہ رانا ان کے تعارف کو حال نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور اثر اسبات میں ہلایا وہ واقعی نور کا حالہ تھی دھلی ہوئی چاندنی اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں وہ اسٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی محلہ اردو والا محلہ حیا ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں ڈی جے نے چہک کر فکرہ مکمل کیا ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام انصاری محلہ تھا بے حد رش بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چکتے کبوتر وہ تینوں لوگوں کے درمیان وہ مشکل راستہ بناتی مسجد کے ہاتھے تک پہنچی تھی نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان سامع لکھا تھا اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے جو کہ غلط لگ رہا ہے ہماری زبان میں سی کو عربی کی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی اس کے بعد پہ حیا بے اختیار چوکی حیران کیوں ہوں خالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں کیسے اسے لکھے گا بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا وہ ذرا فاصلے پہ کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی اس نے نہیں سنا تھا حالیہ شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا سیحان اوہ اس نے خفیف سے سر جھٹکا تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے آگے کرسیاں بھی اچھی ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے مگر وہ بھونکتے نہیں تھے حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان یہ کرتا ہے اور ابھی ہم اس میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں جب وہ کار میں بوس فورس کے پل پہ سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بزاریت ذرا کم ہوئی میزبان خاندان کے گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا کشادہ سڑک خوبصورت بنگلو بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف ان کے اسکالرشپ کوارڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں گھاس پر نہیں چلنا ہے اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اس تکلف کو رہنے دو ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا محمد خاتون عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اندر آ جاؤ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا کو اور ڈی جے کو قدموں میں رکھے وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا لیونگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے البتہ روم کے فرش پہ بھی رقص اور کاؤز بچھے تھے حیرت انگیز وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کے چھ سال نواسی عربہ سے کچھ کہہ رہی تھی وہ تین خواتین پہ مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سہارا نے ایسے طور خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں حالے ان کی مستعدی کروا رہی تھی تم کیا کر رہی تھی تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ڈونگا میز پہ رکھا حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا جی میری پھپھو ہیں ادھر وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی کدھر رہتی ہیں ادھر اس نے پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا پھر اسبات میں سر ہلا دیا کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے کھانا شروع کرو اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا ڈی ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے اس ملغوبی کی شکل تو دیکھو مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے حیا جبرن مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا اوہ شکریہ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربہ کہتے تھے وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بد مزہ تھا چند لمحوں بعد بات دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی ہایا مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں وہ کر مسکراہٹ چہروں پہ سجائے مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھی ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں چوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا وہ اس سے بھی بڑھ کر بد مزہ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا سات چنے کا سالن اور مرغے کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی وہ ڈیڑھ دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھی پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ کے لیے نہیں تھی ان کے خلوص کی کمی نہ تھی بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا خدیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے خیریت مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنے پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا فیملی فرینڈ کی ہما کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو نہیں وہ دراصل حیا حیا بہت ڈرپوک ہے اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا حیا خفت سر جھکائے لب کاٹتی رہی وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے اسے بے حد پچھتاوا ہوا وہ بات سنبھالنے میں ڈی جی کی بے حد ممنون تھی قطن نہیں استنبول بہت محفوظ شہر ہے بالوں والی لڑکی رسان سے بولی یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی بالکل استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے حالے نے تائید کی مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ ہیا انہیں دیکھے گئی جب حال نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا سن پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی کون پاشا ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کے سمندر پہ ایک جزیرہ ہے بیو قدا اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ کان کھول کر سن لو حالیہ نے قدر تل ملا کر مداخلت کی استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے دونوں ترک لڑکیاں اپنی ترین بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں خدیجہ بھی ان کے باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا وہ نہایت مزمحل سی مزمحل سے اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا اپنے بیٹے کے علاج کے ذکر مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں حیا نے چوک کر انہیں دیکھا ان کے جھری زدہ چہروں پر سچائی سچائی بکھری تھی وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی شام کے سائے گہرے پڑھ رہے تھے جب وہ سوانجی یونیورسٹی پہنچی سوانجی عمرہ کی جامعہ تھی وہاں چار ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی دس ہزار ڈالر سے کم نہ تھی شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدر گلائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً پینتالیس منٹ کے فاصلے پر تھی اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حال نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے یونیورسٹی کی عمارت سے دو دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی تین تین منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور چھ دوسری لکیر پہ تھے تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی ایل کی شکل کا ڈارم بلاکس جس کو حالے بی ون کہہ رہی تھی کہ باہر گول لائی میں چکر کھاتی سیڑیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر دو زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موتی تہ موٹی تہ تھی ذرا سا پاؤں پسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پسل جائے وہ تینوں گرتی پڑتی مشکل حیا کا سامان اوپر لائیں کمرہ تو اچھا ہے ہم یہاں رہیں گے حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈور میٹری کا دروازہ کھولا تو بے اختیار لبوں سے نکلا ہم نہیں صرف تم کیونکہ ختیجہ کا بلاک بی ٹو میں ہے وہ جو سامنے ہے اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا کیا مطلب میں ادھر اکیلی وہ دنگ رہ گئی بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈارم آفیسر سے کہہ کر ابھی تم آرام کرو ہر کمرے میں چار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر اسٹوڈینٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کے میز پہ ہوتی ہے آج کل چھٹیاں ہیں اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں تمہارا کمرہ خالی ہے مگر تم جا کر اپنے ہی بیٹ پہ سونا ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈارم بلاک بی فور میں ہے اوکے مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا ڈی جے نے بچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی حالے سنو اس عمارت کے پیچھے کیا ہے کسی خیال کے تحت اس نے پکارا حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں حیا ایک جھرجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل اسٹوری بنک رکھا تھا عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سے بیٹھ گئی وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی غیر غیر غیر ملک خطہ جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا اسے جانے کیوں بے چینی ہونے ہونے لگی وہ فریش کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑی باتھ روم ڈھونڈے ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دو کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مکفل کر دیا گرلز ہاسٹل میں لڑکا اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً سوچتی مگر یہ بات تو سبان جی کے پروسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے آدمی ہی رہ سکتے افراد ہی رہ سکتے تھے وہ بدل سی سے ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزہ تھی پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک الہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا اس نے جھڑجھڑی لے کر دوسری دیوار کو دیکھا وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اسے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ مسترف سے اٹھ کھڑی ہوئی ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کے میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے ہر سائز اور ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی کوریڈور میں بہت تھا دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑی جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گمائی کوریڈور خالی تھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر بلب کس نے جلایا اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی تب ہی ایک دم تھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا اوپر بالکنی میں جلتا بلب بھج گیا باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی تازہ پڑی برف اس کے قدمے قدم اس کے قدم پھسلنے لگے تھے سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آٹھے ٹھہرے تھے وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک بی ٹو کی طرف بڑھ رہی تھی اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا کاش آج یہ برف نہ پڑتی بی ٹو کے دوسری منزل کے بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی ڈی جے تم کہاں ہو ڈی جے ڈی جے ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچا اگر تم دو منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی ڈی جے بھی اس کی طرف اس کی طرح تنہا اور خوف زیادہ لگ رہی تھی مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا ڈرو مت تمہارے لیے تو آئی ہوں مجھے پتا ہے تم اکیلی ڈر رہی ہوگی ورنہ میرا کیا ہے میں تو کہیں بھی رہ لیتی وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی پھر بے اختیار جمائی روکی خوف ختم ہوا تو نیند تاری ہونے لگی مگر ڈی جے میں سونگی کدھر ان تین خالی بیٹس پہ کاٹے بچھے ہوئے کیا مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یا نہ ہاں، حالے ہے اور نہ ہی ترک لڑکیاں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئے آگے جھیل پیچھے جنگل اتنی وحشت ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی سو ڈی جے کے قریبی بنگ کی سیڑیاں پھلانگ کر اوپر کمبل پہ لیٹ گئی حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا ہوں اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے اچھا اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا اور سنو وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا ہمیں صرف تھکاوٹ کے باعث برا لگا اور سنو مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی دروازے میں مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرد سے کرسی سے اٹھی ایک نظر سوتی ہوئی ڈی جے پہ ڈالی دوسری اپنے زیر استعمال بنگ پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشان باقی نہ تھی اور دروازہ کھول دیا السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹ حال نور حشاش بشاش سی مسکراتی کھڑی تھی وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینس پہنے شانے پہ بیگ اور ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی وعلیکم السلام آؤ حالے میں تمہارے ڈارم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی میں نے اندازہ کیا کہ تم یہی ہوگی حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی ہاں میں الگ صبح ہی ادھر آئی گئی تھی ڈیجے کی یاد آ رہی تھی خدیجہ سو رہی ہے حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل گٹھری کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی ہاں اور شاید دیر تک سوتی رہے او میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلے آج ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سیم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے ہاں بالکل تم لگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ میں ابھی دو گھنٹے مزید سوؤں گی کملوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی چلو حیا ہم دونوں چلتے ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض ملبوس تھی شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد موفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی اور آج میرا خوش قسمت دن ہے حالہ نے اٹھتے ہوئے بتایا ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے اس کے بعد وہاں سے جہانگیر جواہر ہے آئی آئیبرو اٹھائی جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا جواہر شاپنگ مال ہے یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال اوہ اچھا جیسے پاک ٹاورز اوپر کمبلوں سے آواز آئی پاک ٹاور ہالن نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا ہمارا پاک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے وہ غنودہ آواز میں بولی نائس ہالن ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی ہے نے اس کے جانے کی تسلی کر لی پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کے کمبل کھینچا یہ پاک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا اس نے گون سے جا کر چیک کر لینا ہے تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے ڈی جی سے پھر کمبل میں گھس گئی حال ڈرائیو کرتے ہوئے متاثر معذرت کر رہی تھی فون رجسٹر نہیں ہو سکتے تھے ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہر جگہ تھیں یو جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہو بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا لاکھ منتوں پہ بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی بس کرو حالے بعد میں ہو جائے گا یہ کام اب مجھے شرمندہ مت کرو خیر تمہارا دوسرا کام تو کرو جہانگیر چلتے ہیں حالے نے گہری سانس اندر کھینچی گاڑی سڑک پر روا دوا تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہے تھے تم ایڈریس دکھاؤ ہم پہنچنے والے ہیں کدھر حالے نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا جہانگیر اور کدھر وہاں کیا ہے تمہاری آنٹی کا گھر کل کہا تو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی صبح بتایا بھی تھا بھول گئی تم مجھے ادھر لے کے جا رہی ہو وہ ہکا بکا رہ گئی ہاں نا اب ایڈریس بتاؤ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا آگے بتاؤ او حالے اس نے ہر بڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکالا اس نے کاغذ پہ دیکھا اس علاقے کا نام سہانگیر لکھا تھا وہ اسے سہانگیر پڑھ رہی تھی اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑا جاتا ہے اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اممہ نے بھیجے تھے ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی لو یہ تو سامنے ہی تھا اب تم جاؤ مجھے ادھر تھوڑا کام ہے میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا میں آ جاؤں گی گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا پھر کھانا ساتھ کھائیں گے گاڑی رک چکی تھی نے بے توجہ سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے کر لے گئی وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا بیرونی چار دیوارے کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی گیٹ پہ بھی لکڑی کی گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا اس تک چڑھنے کے لیے دو بنے تھے تھے کے دونوں اطراف خوش رنگ والے گملے رکھے تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی کبھی نہیں سوچا تھا وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان سٹیپس تک آئی اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی سکندر شاہ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھوپا کا ہی تھا گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی اور شاید کوئی کھڑکی کہیں کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور ناپ کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاں آنکھیں دونوں شانوں پہ پسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی کوئی انجانی زبانیں بڑھ بڑھاتے دروازہ کھولنے آ رہا تھا وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا چوکٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں بلو جینز اور اوپر گریس سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا کی نے نے اس اس تک موڑ رکھی اور کی بازو جھلک دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اس کا لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرے تھے پرکشش آنکھیں اٹھی ہوئی مغرور ناک سنہری رنگت کے تیکھے نکوش وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا کمسن اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چوکی سبین سبین سکندر سکندر کا گھر یہی ہے جی یہی ہے وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اسے لگا وہ بوس فورس کے پل پہ ہتیلیاں پھیلائی کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی حسین خواب کے میں ان کی مہمان ہوں پاکستان سے آئی ہوں وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی کیسی مہمان اس کا اندازہ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی میں حیا ہوں حیا سلیمان اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق کون سلیمان اس کے قدموں تلے باس فورس کا پل شک ہوا تھا وہ بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی کون حیا سلیمان یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی اس کی پل کے جھپکنا بھول گئی تھی اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا کون مادام اس نے قدرے اکتا کر دہرایا حیا نے خفیف سسر جھٹکا پھر لب بھیچ لیے میں سبین پھپو سے ملنے آئی ہوں ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں وہ جانتی ہے مجھے وہ کے اندر آ جاؤ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا وہ جھک کر اوپر زینے پہ چڑھی پائدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالی اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا فرش بے حد سرد تھا اور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا این وسط میں گول میز کے گرد چار کرسیوں کا پھول بنا تھا ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربے لگا رہا تھا وہ چند لمحے کے ششو پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور, اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی وہ بے اختیار چوک کا پلٹا ڈرائنگ روم میں خیر وہ نگواری سے لب بھیج کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تزلیل محسوس نہیں کی تھی موم موم چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی دفتن چوکٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پر کچن میں داخل ہوئی تھی کندھوں تک آتے واب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی بیٹھا دیکھ کر ٹٹک کر رکی ہیا میرا بچہ تم کب آئی برتن کاؤنٹر پہ تقریباً کر وہ انداز میں اس کی طرف لپکی وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پر بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی پھر بے حد محبت افناعیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی کیسی ہو تم کتنی پیاری ہو گئی ہو وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں پپو آپ کیسی ہیں وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی تم کتنی بڑی ہو گئی ہو آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پپو وہ ہلکا سا جتا گئی بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو اور سب کیسے ہیں وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی آپ دھاور شادی میں نہیں آئیں داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی کیسی رہی شادی میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری اس نے چوک کر انہیں دیکھا کون سی ویڈیو اس کا سانس رکنے لگا ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی